سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ جو پرندہ بھی اڑنے کے لیے اپنے پروں کو حرکت دیتا ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی علم ہو جاتا تھا حدیث نمبر دو سو پچپن مسند احمد